سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا او لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھانے والا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ان کے ذریعے نفع دے گا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر اس کو اپنے سامنے پائے گا جب بھی تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر اور جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر اور جان لے کہ اگر پوری امت تجھے کوئی فائدہ دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکیں گے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے اسی طرح اگر پوری امت تجھے کوئی نقصان دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکیں گی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں حدیث نمبر ایک سو اکیانوے موسند احمد